Assalamu alaikum. In the last lecture on psychological testing and measurement, we talked about the basic terminology and concepts used in psychological testing. We also discussed the various types of tests, and we saw that the tests can be categorized on the basis of the way they are administered, on the basis of the cause or purpose for which they are chosen, and on the basis of the logic or rationale uh, for which they were developed. جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ ٹیسٹ انڈیویجل بھی ہو سکتے ہیں اور گروپ ٹیسٹ بھی ہو سکتے ہیں test ability versus speed test بھی ہو سکتے ہیں ٹیسٹ آئی کیو کے ٹیسٹ بھی ہو سکتے ہیں پرسنالٹی کے ایپٹیٹیوڈ کے اچیومنٹ کے اور کسی بھی اور صلاحیت کو میجر کرنے کے ٹیسٹ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک چیز کے بارے میں یہ بھی کہا تھا کہ ہمیں بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ اسسمنٹ اور ٹیسٹنگ جو ہے یہ دو مختلف چیزیں ہیں We do uh, use these terms interchangeably. At times we say test, at times we say assessment, but these two terms are not identical. A test is a part of the assessment package or process, and assessment contains more than just a psychological test. We also said that uh, we do not rely upon just one test. If we have to develop a clear picture of a person's personality, for example, battery of اور ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم ایک آئی کیو ٹیسٹ لیں ایک پرسنالٹی ٹیسٹ لیں اور شاید کسی اور ابلیٹی کا ٹیسٹ بھی لیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہمیں کسی قسم کی سائیکو پیتھولوجی کے بارے میں بھی شک ہے یا ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ایک پاسبلٹی ہے تو ہم ایک ڈائگنوسٹک ٹیسٹ بھی اس کے ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں آج کے لیکچر میں ہم سائیکلوجیکل ٹیسٹنگ اور میجرمنٹ کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کی بات کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ آج ہم ٹیسٹوں کو جس فارم میں دیکھتے ہیں کیا ہمیشہ سے وہ اسی فارم میں تھے یا مختلف مدارج سے اور مختلف اسٹیجز سے گزر کے ہمارے پاس آج کے ٹیسٹ پہنچے if we look at the history of psychology and measurement and any other discipline actually we see that most of the in took place in the western part of the globe most the west, in the west most instruments in the in the west but when we look at perhaps west was not the place where the test emerged from سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ٹیسٹ کا کانسیپٹ یا تصور کہاں سے آیا ہم جانتے ہیں کہ انسان کو ہمیشہ سے دوسرے انسانوں کو سمجھنے کی اور اس کی سائیکی کو جاننے کی خواہش رہی ہے اور سائیکولوجیکل ٹیسٹ کیونکہ جانچنے کا ایک پیمانہ ہے یا ایک میجر ہے اس کی مدد سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ دوسرا شخص کتنی صلاحیتوں کا مالک ہے کس قسم کی شخصیت کا مالک ہے ذہین ہے یا نہیں ہے قابل ہے یا نہیں ہے اور اسی طرح سے دوسری بھی کیریکٹرسٹکس اس سے ہم پیمائش کر سکتے ہیں چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ بہت پرانے زمانے سے بھی جب ہم پری ہسٹورک وقت کی بھی بات کریں اس وقت بھی انسان دوسرے انسانوں کی صلاحیت کو میجر کرنا چاہتا تھا اور آخر انسان ایسا کیوں کرنا چاہتا تھا ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے زمانے میں جبکہ سلیوز اور ماسٹرز کا دور تھا تو ہر ماسٹر یا ہر آقا چاہتا تھا کہ اس کو ایک بہت قابل بہت طاقتور اور بہت باصلاحیت غلام ملے بیمار اور کمزور لوگوں کو وہ غلام بنانا نہیں چاہتے تھے اگر شوہر کو دیکھیں تو وہ ایک ایسی بیوی چاہتا تھا جس سے بہت صحت مند خاندان کا آغاز ہو سکے اپنے قبیلے کو بناتے ہوئے کلین کو بناتے ہوئے وہ لوگ ایسے ممبرس چاہتے تھے جو کہ قبیلے کی حفاظت کر سکے اسی طرح سے ورکرز کسی کھیت میں اگر کسی نے کام کرنا ہے یا کسی اور جگہ پہ تعمیراتی کام کرنا ہے تو بہت اسٹرانگ ورکرز چاہیے تھے کیپیبل ورکرز کی تلاش جاری رہتی تھی جس کا مطلب ہے کہ کسی نہ کسی سینس میں میجرمنٹ کی ضرورت تھی اور سب سے زیادہ اہمیت دیکھا جائے تو مینٹل میجرمنٹ کی کیونکہ ایک شخص اگر ذہنی طور پہ باصلاحیت ہے تو یہ خیال تھا کہ وہ اور بھی ساری چیزیں بہت اچھی طرح سے سیکھ سکتا ہے اور بہت اچھی طرح سے اپنے فرائض کو وہ ادا کر سکتا ہے تو چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے دور میں ایون اینشنٹ زمانے میں بھی مینٹل میجرمنٹ کا آغاز کس طرح سے ہوا جیسے کہ ہم کچھ دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ دماغ میں یہ تصور آتا ہے کہ تمام سائنسوں کا آغاز ویسٹ سے ہوا تھا لیکن سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ کا آغاز کسی مغربی ملک سے نہیں ہوا آپ کو شاید یہ بات معلوم نہ ہو اور آپ کو شاید حیرانی ہو یہ جان کر کہ سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ یا جس کو اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ مینٹل میجرمنٹ سمجھا جاتا تھا اس کا آغاز چین سے ہوا اینشنٹ چائنیز رولرز یا ایمپرز جو تھے انہوں نے اپنی سول سروس میں کام کرنے والے لوگوں کی اسسمنٹ کا ایک سسٹم بنا رکھا تھا the ancient rulers had arrange very strong very systematic system of the evaluation of the civil service even in time that was around four thousand years ago they had that system available two thousand and two hundred B C میں uh, جو رولرس تھے انہوں نے ایک ایسا نظام بنایا جس میں ہر تین سال کے بعد ایک ایویلویشن ہوتی تھی اس میں سرکاری ملازمت کرنے والے تقریباً تمام لوگ جو تھے ان کے کام کی ان کی پروفیشنسی کی ان کی ابلیٹی کی ٹیسٹنگ uh, یا میجرمنٹ کی جاتی تھی دیگر لفظوں میں اس کی ایویلویشن کی جاتی تھی اس کو ایک امتحان کہا جا سکتا ہے uh, اس بارے میں جو کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ دو ہزار قبل مسیح سے بھی پہلے کا زمانہ ہے زیادہ ڈیٹیلز اویلیبل نہیں ہے لیکن یہ بات جو ہے اس سے تمام ہسٹورینز اور ریسرچز اگری کرتے ہیں کہ چین ہی وہ ملک تھا جہاں پہ اس دور میں یہ نظام پایا جاتا تھا وقت گزرنے کے ساتھ جب وہاں پر دوسری ڈائنیسٹیز آتی گئیں تو یہ سسٹم پہلے سے بہتر اور بہت ریفائنڈ رہا اور آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ چار ہزار سال پہلے شروع ہونے والا یہ نظام انیس سو پانچ تک چائنا میں قائم تھا سب سے پہلی ڈائنیسٹی جس میں اس نظام نے ٹیسٹنگ کے نظام نے بہت ترقی کی ووہان ڈائنیسٹی کا وقت تھا دو ہزار چھ بی سی ای سے دو ہزار بیس سی ای تک جس کا مطلب یہ ہے کہ کئی صدیوں پر محیط اس ڈائنیسٹی کے دوران ٹیسٹنگ کا وہی نظام یا ایویلیوشن کا وہی نظام جاری تھا جس میں مختلف طرح کی صلاحیتوں کی پیمائش کی جاتی تھی جیسے کہ ایگریکلچر ملٹری اسکلس ریونیو اور شہری نظام اس طرح کی صلاحیتوں کی جانچ کے لیے وہ اپنے تمام سول سروینٹس کو بلاتے تھے ان کا امتحان لیا جاتا تھا اور جو قابل لوگ تھے ان کو ریٹین کیا جاتا تھا اور جو لوگ قابل نہیں پائے جاتے تھے ان کو یا اس نوکری سے ہٹا دیا جاتا تھا یا اس کو کسی چھوٹے درجے کے کام پر معمور کر دیا جاتا تھا یہی سلسلہ جیسے کہ ہم نے کہا صدیوں تک جاری رہا اس کے بعد جو اگلی ڈائنیسٹی میں اگر ہم دیکھیں مثلا چاند ڈائنیسٹی میں تو ٹیسٹنگ کا نظام اور زیادہ ریفائنڈ تھا اور وہ ایک ٹیسٹ کی بجائے بیٹریز آف ٹیسٹ استعمال کرتے تھے بیٹریز آف ٹیسٹ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی کہا ہم اس وقت کہتے ہیں جب ایک سے زیادہ ٹیسٹ ایک وقت میں استعمال کیے جائے سول سروس ایویلویشن کا سسٹم چاند ڈائنیسٹی میں جو کہ گیارہ سو پندرہ بی سی ای میں آغاز ہوا اس میں اس نظام کو زیادہ کمپلیکس اور زیادہ پیچیدہ بنا دیا گیا اور کیونکہ ایک بیٹری استعمال کی جاتی تھی اور ایک وقت میں بہت سی صلاحیتیں جو تھیں وہ ٹیسٹ کی جاتی تھیں تو جن صلاحیتوں میں پروفیشنسی کا امتحان لیا جاتا تھا ان کی تعداد بھی بڑھ گئی اب یہ ٹیسٹ صرف ریونیو یا ملٹری یا ایگریکلچر یا دفتری امور کے بارے میں نہیں تھے بلکہ ان میں ایسی چیزوں کو بھی دیکھا جاتا تھا مثلا میوزک کہ میوزک میں کسی کی کیا صلاحیت ہے آرچری یا تیر اندازی ہارس مینشپ یا گھوڑ سواری اس طرح کی چیزیں رائٹنگ اسکلس اور performance of social and public rights جو معاشرتی زندگی کے جو امور ہیں ان کو وہ شخص کتنی اچھی طرح سے سر انجام دیتا ہے یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب اتنی ساری چیزوں کا امتحان لیا جاتا ہوگا تو اس میں بہت سا وقت بھی لگتا ہوگا اس کے بعد منگ ڈائنیسٹی میں جو کہ ایک اور چائنیز ایمپریس کی ڈائنیسٹی تھی یہ نظام مزید براڈ بیسڈ ہو گیا اور مختلف درجوں میں تقسیم ہو گیا so the dynasty had a multi stage testing system that system the test took place in three stages اور we can see the the evaluations were taken at three stages the first stage was a local state the second state was a higher state that was a regional state and the third state that was the highest that was the national state اس نظام میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ ٹیسٹ یا ایویلویشن کرنے کے لیے ایک خاص علاقہ جو تھا اس کو مخصوص کر لیا گیا then they had specific specialise booths where اور بہت سے اسٹوڈینٹس نے یہ لکھا ہے کہ یہ ٹیسٹ اتنے لمبے اور اتنے مشکل اور اتنے زیادہ دورانی پر محیط ہوتے تھے کہ بعض اوقات بہت سے لوگ جو ان ٹیسٹوں کے لیے وہاں پہ آتے تھے ان کی صحت بھی متاثر ہو جاتی تھی کیونکہ وہ مختلف چھوٹے چھوٹے کیوبیکلس میں رہتے تھے اور کافی لمبے عرصے تک رہتے تھے جب تک یہ ایویلویشن مکمل نہ ہو جائے لوکل لیول کی ایویلویشن میں جب وہ ٹیسٹ ہو جاتے تھے تو اس کے بعد جو لوگ اس میں کامیاب ہوتے تھے ان کو ریجنل لیول کے اوپر بھیج دیا جاتا تھا اور اس کے لیے وہ اپنے ریجن کے کیپٹل میں جاتے تھے جہاں پہ ایویلویشن کی جاتی پھر اس مخصوص دورانیہ کے بعد جب وہ ایویلویشن مکمل ہو جاتی تو جو لوگ ریجنل ایویلیوشن میں پاس ہو جاتے ان کو نیشنل کیپٹل میں بھیجا جاتا اور وہاں پہ ان کی ایویلیوشن کی جاتی ظاہر ہے کہ یہ ایک مشکل سلسلہ تھا اور ان تمام مدارج سے گزرنے کے بعد اگر کوئی شخص کامیاب ہوتا تھا تو اس کو سب سے زیادہ کامیاب اور اہل سمجھا جاتا تھا اور اس طرح کے لوگ جو تیسرے درجے کی ہائیسٹ درجے کی ایویلویشن میں بھی پاس ہو جاتے تھے ان کو سب سے اعلیٰ درجے کے امور پر فائز کیا جاتا تھا نا whatever was happening in China was not restricted to China a The Western uh, diplomats and the Western missions that were working in different parts of the world, they were traveling here and there. And they were traveling to and from China. They wrote about the system. That was a very systematic procedure for evaluating the proficiency and ability of the civil servants. The Western countries were impressed by this model, and the Britishers were the first one to follow this model. English British India company جو تھی وہ شاید سب سے پہلی وہ آرگنائزیشن یا یہ کہہ لیں کہ وہ سب سے پہلا ادارہ تھا جنہوں نے اس سسٹم کو اپنایا اس سے پہلے کسی اور ملک میں اپنی سول سروس کو یا سول سروینٹس کی پروفیشنسی کا پیمائش کرنے کا یا اس کو جانچنے کا کوئی اس طرح کا براڈ بیس سسٹم موجود نہیں تھا مشنز اور ڈپلومیٹس کے لکھے ہوئے خطوط ان کی لکھی ہوئی کتابوں کی روشنی میں یہ دیکھا گیا کہ یہ ایک کامیاب سسٹم ہے اور اس کے تحت اچھے ورکرز کو سلیکٹ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے اور برے ورکرز بھی بہت اچھی طرح سے چھانٹے جا سکتے ہیں تو جب برٹش انڈیا کمپنی نے اس کو اپنایا تو انہوں نے اپنی فورن پلیسمنٹس کے لیے جن لوگوں کو منتخب کیا ان کو اس سلسلے سے گزارنا شروع کیا برطانوی اداروں کے بعد امریکی اداروں نے بھی اس کو اختیار کیا اور اسی کی بنیاد پر امریکہ میں سول سروس کا ایک سسٹم ڈیویلپ ہوا 1832 میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس کو اختیار کیا اور اس کے بعد 1883 میں امریکہ میں یہ سسٹم اپنایا گیا اس سارے سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایویلویشن اور ٹیسٹنگ کے مختلف معیار جو ہیں رفتہ رفتہ مختلف ممالک میں اسٹیبلش ہونے لگ گئے اور یہی وہ دور تھا لیٹ ایٹین ہنڈریڈ میں جب سائیکالوجی اپنی ترقی کے ابتدائی مدارس طے کر رہی تھی مختلف طرح کے ٹیسٹ پر سائیکالوجی کی لیبز میں بھی کام ہو رہا تھا اور اگر آپ کو یاد ہو تو 1879 میں سائیکالوجی کی پہلی لیبوریٹری جرمنی کے شہر لیپسک میں قائم ہو چکی تھی یورپ کے مختلف ممالک میں چیزوں میں تبدیلی آ رہی تھی حالات بدل رہے تھے سوسائٹی کیپٹلسٹ ہو رہی تھی اور ہم جانتے ہیں کہ کیپٹلسٹ سوسائٹی میں جب سرمایہ کمانے کی کوشش شروع ہوتی ہے تو قابل اور اہل ورکرز کی بھی بہت ضرورت ہوتی ہے اس لیے ٹیسٹنگ اور پیمائش کے نظام کی ضرورت بہت زیادہ محسوس ہونے لگی اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز جس کا احساس بڑھنے لگا وہ تھا انڈیویجول ڈفرینسز جب ہم صلاحیتوں کی جانچ کرتے ہیں اور اس کی بنیاد پہ لوگوں کو سلیکٹ کرتے ہیں تو اس سے مراد یہی ہوتی ہے کہ تمام لوگ اپنی اہلیت اور اپنی صلاحیت میں ایک برابر نہیں ہے کچھ لوگ یقیناً باقی لوگوں سے بہتر ہیں اور کچھ لوگ ڈیفینیٹلی کم صلاحیت کے مالک ہیں اسی طرح سے کسی ایک اسکل میں اگر کوئی شخص کم صلاحیت کا مالک ہے تو ہو سکتا ہے وہ کسی اور اسکل میں بہت اچھا ہو ایک شخص شاید بہت اچھا سنار ہو لیکن اچھا رائٹر نہ ہو لیکن ایک دوسرا شخص سنار بھی نہیں ہے وہ کوئی اور کام بھی نہیں کر سکتا لیکن لکھتا اور گاتا بہت اچھا ہے تو ان چیزوں کی شناخت کی اہمیت اس وقت بہت زیادہ بڑھتی جا رہی تھی اور یہی وجہ تھی کہ سائیکولوجسٹ بھی ٹیسٹ ڈیولپ میں بہت دلچسپی لینا شروع ہو گئے لیکن نائنٹین سینچری میں جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹس ہوئیں ان میں سب سے اہم جو ایک سنگ میل تھا وہ تھی چارلز ڈاون کی کتاب on the origin of species eighteen we know that Darwin said that we humans descended from ape this was a result of chance variation اور نیچر جو ہے وہ چانس ویریشن کو ایکسپٹ کرتی ہے یا ریجیکٹ کرتی ہے on the basis of the ability and strengths of the species that we are talking about یعنی ایولیوشن کے پروسیس میں جو اسپیشیز یا جو جاندار حالات اور سچویشنز اور کلائمیٹ کا مقابلہ کر سکے وہ سروائیو کر گئے ایڈجسٹیبلٹی اور اڈیپٹیبلٹی وہ اسکل ہے جس کی بنا پہ اسپیشیز نے سروائیو کیا جو حالات کے مطابق ماحول کے مطابق ایڈجسٹ نہیں کر سکے ان کا خاتمہ ہو گیا ایکسٹینکشن ہو گئی لیکن جنہوں نے سروائو کر لیا ڈاون کے الفاظ میں سروائول فار دا فٹسٹ جو فٹ تھے اڈیپٹیبل تھے ایڈجسٹیبل تھے انہوں نے سروائیو کیا اور یوں یہ اسپیشیز آگے چلتی گئی یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاون نے جو آئیڈیا پرپوز کیا وہ تھا انڈیویجل ڈفرینسز یعنی تمام انسان اپنی صلاحیت میں اڈیپٹیبلٹی میں سروائول میں فٹنس میں ایک برابر نہیں ہے اور ہم یہ جانچ کر سکتے ہیں کہ کون فٹ ہے اور کون فٹ نہیں ہے اور کسی کی فٹنس یا اڈیپٹیبلٹی جس کو ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں وہ ڈٹرمن کرے گی کہ وہ معاشرے میں زندگی میں آگے سروائو کرے گا یا کہ پیچھے رہ جائے گا ڈاون نے کہا The many slight differences which appear in the offspring from the same parent may be called individual differences. And these individual differences are of the most importance. یعنی انڈیویجل ڈفرینسز اگر ایک ہی پیرنٹ کی اولاد ہے اور وہ بھی ایک جیسے نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دوسرے انسان بھی آپس میں ایک دوسرے سے بہت مختلف ہوں گے ڈاون کی اس کتاب نے ایک طرح کا ریولوشن برپا کر دیا ایک طرح کا سٹر پیدا کر دیا بہت سے لوگوں نے اس کو کرٹیسائز کیا ناپسند کیا برا بھلا کہا لیکن دوسری جانب بہت سے لوگ اس سے متاثر بھی ہوئے اور انہوں نے اپنے فلسفے کو اور اپنی تھیری کو اور آئیڈیالوجی کو اسی نظریے کے مطابق ڈھال لیا یہاں سے بہت سے سائیکالوجسٹ بھی انڈیویجل ڈفرینس کے بارے میں اس کے خیالات سے متاثر ہوئے اب یہی وہ زمانہ ہے جب ویسٹ میں خاص طور پہ جرمنی میں بہت سے سائیکالوجسٹ جو کہ ایکسپیریمنٹل سائیکالوجسٹ تھے وہ اپنے ایکسپیریمنٹس کر رہے تھے اور طرح طرح کے سائیکولوجیکل میجرمنٹس اور ٹیسٹ پہ بھی کام کر رہے تھے مثلا ہم جانتے ہیں کہ وونٹ کی سائیکولوجیکل لیبوریٹری جو کہ لیپسک میں تھی وہاں پہ ایکسپیریمنٹس ہو رہے تھے اور ایکسپیریمنٹس کی بنیادی رپورٹ انٹروسپیکشن کی فارم میں آتی تھی انٹروسپیکٹو رپورٹ انہیں مختلف طرح کے ٹیسٹ کے بارے میں ہوتی تھی جو کہ ان تجربات میں استعمال کیے جاتے تھے سائیکالوجی اور دیگر سائنسز میں سائنٹسٹ کوشش کر رہے تھے کہ اپنے ریسرچ کے میتھڈ کو زیادہ سائنٹیفک اور زیادہ آبجیکٹو بنائے شروع میں تمام جو ریسرچز تھیں وہ صرف اور صرف ہیومن آبزرویشن پر مبنی تھی یعنی کسی بھی ریسرچ میں یا کسی بھی ایکسپیریمنٹ میں جو سبجیکٹس تھے ان کے جو پرسنل پرسپشن اور پرسنل ایکسپیرئنس تھے انہیں کے بنا پہ کوئی تھیری جو تھی وہ قائم کی جاتی تھی اسی کی بنا پہ کسی ہائیپوتھس کو ریجیکٹ یا ایکسپٹ کیا جاتا تھا اب سائنٹسٹ اس کوشش میں تھے کہ کس طرح سے اپنے ڈیٹا کلیکشن کے میتھڈ کو زیادہ ایکوریٹ بنائے زیادہ پرسائز بنائے زیادہ ٹرانسپیرنٹ اور آبجیکٹو بنائے جس کے لیے کوشش یہ تھی کہ ہیومن آبزرویشن سے بڑھ کے بھی کوئی ایسے ٹولس اور انسٹرومینٹس بنائے جائیں جن کی مدد سے زیادہ ایکوریٹ ڈیٹا کلیکٹ کیا جا سکے اور سائیکولوجیکل ٹیسٹ وہ ٹولس تھے جن کے ذریعے سائیکولوجسٹ کوشش کر سکتے تھے کہ زیادہ ایرر لیس ڈیٹا اکٹھا کر سکیں یہ وہ زمانہ تھا جس کے آس پاس ہم دیکھتے ہیں کہ ولیم وونٹ کے علاوہ اور لوگ بھی تھے جیسے کہ فیچنر جنہوں نے بہت سے سائیکو فزکس میں کانٹریبیوشنس کیے اسی طرح سے ایبن ایبنگوس جنہوں نے میموری پر اور دیگر چیزوں کے بارے میں ایکسپیریمنٹس کر کے ہمیں بہت مفید انفارمیشن دی اور جن کی بنا پر آئندہ ریسرچ کی گئی اور جس کی بنا پر لرننگ کے اور میموری کے بہت سے بڑے کنٹریبیوشنس کیے گئے جرمنی میں یہ سائیکالوجسٹ کام کر رہے تھے اس کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگ جو کہ وونٹ کی لیب سے ٹرین ہو کر گئے تھے وہ لوگ امریکہ میں اور یورپ کے دوسرے ممالک میں بھی کام کر رہے تھے امریکہ میں اگر ہم دیکھیں تو انڈیویجل ڈفرنس کے حوالے سے جس شخص نے سب سے انیشل کام کیا وہ تھے جیمز مکین کیٹل جبکہ اگر ہم یہاں پہ یورپ میں برطانیہ اور دیگر جگہوں پہ آ جائیں تو ہمیں سر فرانسس گولٹن کا نام دکھائی دیتا ہے اور اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ انیسویں صدی میں اگر دیکھا جائے کہ سب سے زیادہ کن لوگوں نے یا کن سائنٹسٹ نے یا کن سائیکالوجسٹ نے انڈیویجل ڈفرینسز اور اس کی میجرمنٹ کے کاز کے لیے کام کیا تو تین بڑے نام ہمارے سامنے آتے ہیں سب سے پہلے سر فرانسس گالٹن کا نام ہے امریکہ میں جیمس میکین کیٹیل کا نام ہے اور فرانس میں الفریڈ بینے کا نام ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مینٹل میجرمنٹ کے لیے اور مینٹل ابلیٹی کی ٹیسٹنگ کے لیے بہت زیادہ کام کیا اپنی تھیری پیش کی اور اس کی بنا پر میجرمنٹ کے ٹولز بھی ڈیولپ کیے فرانسس گالٹن ڈاون کے کزن تھے اور جو لوگ ڈاون کی تھیری سے بہت زیادہ متاثر ہوا جن کی اپنی سوچ کے مطابق ان کو لگا کہ ڈاون کی تھیری بالکل درست طریقے سے حالات کو اور چیزوں کو اور واقعات کو ڈسکرائب کر رہی ہے ان میں سر فرانسس گالٹن کا نام سب سے آگے آگے تھا یہ بذات خود ایک بہت زیادہ گفٹڈ شخص تھے اور کہا جاتا ہے کہ ان کا آئی کیو دو سو تھا یا اس کے قریب تھا اور انہوں نے بہت زیادہ مختلف ویریڈ قسم کے ایریاز میں کنٹریبیوشن کیا وہ بہت اچھے لکھنے والے تھے بیسٹ سیلر کتابیں ان کی لکھی ہوئی تھیں اگر ہم اسٹیٹسٹکس کے حوالے سے دیکھیں تو کوریلیشن اور ریگریشن کا تصور انہوں نے دیا اس کے علاوہ انہوں نے انڈیویجل ڈفرینس کے بارے میں کام کیا ٹیسٹ ڈیولپمنٹ میں کام کیا میجرمنٹ کے لیے بہت کام کیا بہت سے ایکسپیریمنٹس اس طرح کے کیے جس کی مدد سے سائیکالوجی میں بڑے نئے تصورات قائم ہوئے گالٹن کا یہ خیال تھا کہ گفٹڈنیس صلاحیت قابلیت یہ سب چیزیں جو ہیں یہ they are genetically determined ability and exceptionality they run in the family یعنی ایک خاندان میں اگر قابل لوگ ہیں ماں باپ اگر قابل ہیں اور باصلاحیت ہیں تو ان کے بچے بھی ڈیفینیٹلی باصلاحیت ہوں گے اس کے علاوہ جس خاندان میں ایک گھرانے میں باصلاحیت لوگ پائے جاتے ہیں یا ٹیلنٹڈ اور کریٹو لوگ پائے جاتے ہیں تو اسی خاندان کے دوسرے سلسلوں میں دوسرے گھرانوں میں بھی ٹیلنٹڈ لوگ پائے جائیں گے سر گولٹن نے اس کے حوالے سے بہت سی بایوگرافیز کا انسائکلوپیڈیاز کا بہت سی کتابوں کا مطالعہ کیا ان کو ایک طرح سے اینالائز کیا اور اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہاں ایسا ہی ہے بہت پرانے گریک تھنکرز کی طرح سے ان کا بھی خیال تھا کہ کریٹیوٹی کو اور صلاحیت کو ہم فوسٹر کر سکتے ہیں اس کو سیکھنے کے بجائے اس کو خود پیدا کرنا چاہیے انہوں نے یہ تصور دیا کہ اگر ٹیلنٹڈ لوگوں کو ہی آپس میں ملایا جائے شادیاں کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا جائے کہ وہ باصلاحیت ہیں ٹیلنٹڈ ہیں کریٹو ہیں یا نہیں اور ذہین ہیں اور فتیم ہیں یا نہیں اگر ان چیزوں کا دھیان رکھا جائے تو ذہین لوگوں کی شادی سے اور ان کے ملنے سے ذہین بچے پیدا ہوں گے اور یوں ہم کچھ عرصے کے بعد ایک ایسی جنریشن پیدا کر لیں گے جو صرف ذہین اور باصلاحیت اور قابل لوگوں پر مشتمل ہوگی انہوں نے ہیریڈیٹری جینیس کا بھی تصور دیا جینیس تو وہ خود بھی تھے اور انہوں نے یہی کہا کہ یہ ذہانت اور ایکسٹریم اعلیٰ درجے کی ذہانت جو ہے یہ انہیریٹڈ ہوتی ہے اور انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ یوجینکس کا کانسیپٹ دیا جس کو ہم آج کہہ سکتے ہیں کہ جینیٹک انجینئرنگ کی طرح کی ایک چیز کہ ہم خود سے ایسے حالات پیدا کریں ایسے واقعات پیدا کریں کہ ایک ذہین جنریشن پیدا ہو جائے اپنی ایک کوٹیشن میں وہ کہتے ہیں what nature does blindly slowly and ruthlessly man may do quickly and kindly he also said that intelligence must be bred not trained ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم ڈاوین کی تھیری کو ذہن میں رکھیں تو نیچرل سلیکشن تو ہے چانس ویریشن ہے اور سروائول آف دا فٹسٹ تو ہے جو لوگ فٹ نہیں ہیں قابل نہیں ہیں خود بخود خاتمے کی طرف یا ایکسٹینکشن کی طرف جائیں گے نیچر میں تو یہ کام سلولی ہوگا لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم قابل لوگوں کی ایک کھیپ یا ایک جنریشن پیدا کریں تو ہم یہ کام تیزی سے کر سکتے ہیں اور ہم یوں کر سکتے ہیں کہ نیچرل سلیکشن کا انتظار نہ کریں چانس ویریشن کا انتظار نہ کریں بلکہ ہم خود ایسے لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لائیں جو کہ قابل ہیں اور کیونکہ ان کی ریسرچ سے یہ بات ظاہر ہو رہی تھی کہ قابلیت جو ہے وہ انسان کے خون میں یا اس کے جینز میں شامل ہے تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم خود سے ایسے لوگوں کو کمبائن کریں خود سے اپنی مرضی کی کریٹو اور باصلاحیت لوگوں کی ایک نسل پیدا کر لیں اور ان کے خیال میں اس کو ہمیں تربیت دینے کی ضرورت نہیں ہمیں اس طرح سے اس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے گولٹن نے بہت بڑی جو کنٹریبیوشن کی وہ تو انڈیویجول ڈفرینسز کے بارے میں تھی انہوں نے اس کے پیمائش کے لیے بھی کچھ پیمانے بنائے گو کہ بہت زیادہ سکسیزفل نہیں تھے لیکن جہاں پہ انہوں نے یہ تصور دیا یوجینکس کا اور اس بات کا کہ ہم خود سے اپنی مرضی کی نسل پیدا کریں تو اس کو بہت سے لوگوں نے کرٹیسائز بھی کیا کیونکہ اس کا مطلب جو لوگ اس کو کرٹیسائز کر رہے تھے ان کے خیال میں یہ تھا کہ ہم نیچر میں مداخلت کر رہے ہیں اگر کوئی شخص کم باصلاحیت ہے تو اس کو بھی جینے کا اتنا ہی اختیار ہے جتنا کہ ایک زیادہ باصلاحیت شخص کو اور ہم جانتے ہیں کہ جو شخص زیادہ باصلاحیت ہے وہ دوسرے کو اتنا زیادہ ایکسپلوئٹ بھی کر سکتا ہے جس کا مطلب ہے کہ کم باصلاحیت شخص زیادہ خطرے میں ہے کہ اس کو ایکسپلوئٹ کیا جائے گا اور یہ ایک ہیومن رائٹ ہے کہ لوگ ایکسپلوئٹ نہ ہوں گالٹن کی پہلے ڈاوین کی تھیری اور پھر گالٹن کی تمام باتوں کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے اس تھیری کو ایک نیگیٹو طریقے سے بھی استعمال کیا اپاتھائٹ کے لیے یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ نسل پرستی کا تصور اس سے بہت زیادہ کامن ہو گیا لوگوں نے اس کو فالو کیا جو لوگ اس سے بہت زیادہ متاثر تھے انہوں نے کہا کہ ہاں ہم جو سمجھتے تھے کہ ہم ایک اعلیٰ نسل سے تعلق رکھتے ہیں ان کا خیال تھا کہ ہماری نسل اعلیٰ ہے اور ہمیں اسی کو ہی آگے پروان چڑھانے کی ضرورت ہے اور جو قومیں اعلیٰ نسل سے تعلق نہیں رکھتی ان کو ختم ہو جانا چاہیے اور یہی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے سر فرانسس گولٹن کی بہت کنٹریبیوشن کے باوجود اس کے ایک پہلو کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا گیا گولٹن نے جہاں پہ سائیکولوجیکل میجرمنٹ یا انڈیویجل ڈفرینس ٹیسٹنگ کے لیے کام کیا اسی کام سے یورپ اور یورپ سے باہر بھی دوسرے سائیکولوجسٹ متاثر ہوئے اور جیسے کہ ہم پہلے کہہ رہے تھے کہ امریکہ میں جس شخص نے سب سے زیادہ اور سب سے پہلے اس سلسلے میں کام کیا وہ تھے جیمس میکین کیٹل دوسری جانب فرانس میں الفریڈ بینے نے اپنے ایک ساتھی سائمن کے ساتھ مل کر پہلا پراپر انٹیلیجنس ٹیسٹ یا اسکیل ترتیب دیا کیٹل نے جو ٹیسٹ بنایا اس میں مختلف طرح کی ٹاسک تھے جو مختلف صلاحیتوں کی پیمائش کرتی تھیں ٹیسٹ تو بنیادی طور پر مینٹل ابلیٹی کا یا ذہانت کا ایک ٹیسٹ تھا لیکن ٹیسٹ کو میجر کرنے کے لیے جو آئٹمس بنائے گئے اور جن ٹاسک پر وہ مبنی تھے وہ خاص طرح کی صلاحیتوں کی پیمائش کرتے تھے جس کی وجہ سے یہ نہیں دیکھا جا سکا کہ ایک شخص کی گلوبل یا اوور آل ذہانت کا کیا لیول ہے جن ایریا سے تعلق رکھنے والے ٹاسک بنائے گئے وہ ٹیسٹ صرف ان کی میجرمنٹ کر رہا تھا جس کی وجہ سے کٹل کا بنایا ہوا ٹیسٹ تو زیادہ پاپولر نہیں ہو سکا کیونکہ اس میں بہت سے فلوز یا بہت سی خامیاں موجود تھیں لیکن اس نے ایک بنیاد پرووائڈ کی جس کو دیکھتے ہوئے بہت سے نئے ٹیسٹ ڈیولپ کیے گئے لیکن ٹیسٹ ڈیویلپمنٹ میں سب سے بڑی جو کانٹریبیوشن جو کہ ایک بہت بڑا مائل سٹون ہے اور آج تک بھی جو ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے الفریڈ بنے کا بنایا ہوا ٹیسٹ یہ ارلی ٹوینٹی سینچری کی بات ہے انیس سو تین اور چار کے بیچ میں اور ٹیسٹ جو ہے وہ انیس سو پانچ میں ڈیولپ کیا گیا یہ وہ دور تھا جب فرانس میں حکومت کو اور جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سے متعلق ان کے ادارے تھے اور جو وزارت تھی ان کو یہ احساس ہوا کہ اسکولوں کے ٹیچنگ کے سسٹم میں اس بات کی ضرورت ہے کہ پڑھائی میں کمزور بچوں کو اور برائٹ بچوں کو ایک دوسرے سے ڈفرینشیٹ کیا جا سکے اس بات کی شناخت کی جائے کہ کون سے بچے برائٹ ہیں جن پہ اس حوالے سے محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کو زیادہ اچھی طرح سے سکھایا جائے ٹیچرز ان پہ زیادہ توجہ دیں تاکہ وہ مستقبل کے بہت کارآمد اور پروڈکٹیو شہری بن سکیں دوسری جانب اس بات کی بھی ضرورت تھی کہ جو پڑھائی میں کمزور بچے ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے اور دیکھا جائے کہ وہ کون سے بچے ہیں جن کو ریمیڈیل ٹریننگ اور ریمیڈیل ٹیچنگ کی ضرورت ہے کیونکہ دونوں کام اہم تھے ایک طرف برائٹ بچوں کی شناخت تاکہ ان کو اس طرح کی محنت کروائی جائے اور زیادہ محنت کروائی جائے جس کے ذریعے ان کی صلاحیتیں زیادہ نکھار کر سامنے آ سکے اور ان کی صلاحیت کے مطابق ان کو ٹرین کیا جا سکے اور دوسری طرف اس بات کی بھی ضرورت تھی کہ اگر ہمارے پاس ایسے بچے ہیں جو پڑھائی میں اچھا کام نہیں کر پا رہے تو دیکھا جائے کہ ان کو کیا مسئلہ ہے ان کو کس طرح کی ہیلپ کی ضرورت ہے اور کس طرح سے ٹیچرز ان کو الگ سے توجہ دے کر کسی اور مختلف لائن میں پڑھنے کے لیے ڈال سکتے ہیں اس سلسلے میں کمیشن بنایا گیا سائیکالوجسٹ کو اس کے لیے لیا گیا ان کی مدد حاصل کی گئی اور اس طرح سے سائمن اور بنے نے اس پہ کام کرنا شروع کر دیا اور انیس سو پانچ میں وہ اس بات میں کامیاب ہو گئے کہ ایک ایسا اسکیل بنا لیا جائے جو یہ تمیز کر سکے کہ یہ بچہ قابل ہے اور یہ بچہ جو ہے یہ کم قابل ہے ان کا اسکیل بنانے کا طریقہ یہ تھا کہ جو اسکیل ہے وہ مختلف طرح کے ٹاسک پر مبنی تھا انہوں نے بہت سی ایسی ٹاسک اور بہت سے ایسے پرابلمس کی شناخت کی جو مختلف عمر کے بچے بڑی اچھی طرح سے کر سکتے ہیں اگر وہ نارمل صلاحیت کے مالک ہوں اگر وہ ایوریج یا نارمل صلاحیت کے مالک نہیں ہیں تو وہ ان ٹاسک کو نہیں کر سکیں گے مثال کے طور پہ ایک چھوٹا بچہ اپنے جوتے کے تسمے بند کر سکتا ہے یا نہیں انہوں نے دیکھا کہ کس عمر کا بچہ اپنے جوتے کے تسمے عام طور پر خود باندھ سکتا ہے اسی طرح سے اگر سوئی اور دھاگا دے دیا جائے اور کچھ موتی دے دیے جائے تو کتنی عمر کا بچہ بہت اچھی طرح سے ان موتیوں کو پرو سکتا ہے ایلفرڈ بنے اور ان کے ساتھی تھیوڈور سائمن نے یہ ٹیسٹ یا اسکیل ڈیولپ کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اسکول کے ٹیچرز کی مدد سے اسکول کے بچوں کو دو طرح کے گروپس میں تقسیم کر لیا ڈل بچے اور برائٹ بچے اس کے بعد انہوں نے برائٹ بچوں کو آبزرو کیا اور انہوں نے بہت سی ٹاسک ترتیب دی جو کہ برائٹ بچے کر سکتے تھے یا اس کو اس سے پہلے انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ عام طور پہ ایک سرٹن ایج کے بچے جو ہیں وہ کوئی ٹاسک کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے کیا ایک چیز جو تین سال کا بچہ کر سکتا ہے کیا وہ دو سال کا بچہ بھی کر سکتا ہے یا نہیں یا جو چیز بارہ سال کا بچہ کر سکتا ہے کیا وہ دس سال کا بچہ بھی کر پائے گا یا نہیں چنانچہ ایک لمبی فہرست انہوں نے ٹاسک سی بنائی اور اس کے بعد انہوں نے برائٹ بچوں کو وہ ٹاسک دی اگر کوئی ٹاسک برائٹ بچے کر سکتے تھے تو اس کو ریٹین کر لیا جاتا اور جو نہیں کر پاتے تھے اس کو نکال دیا جاتا لیکن اس میں ایک چیز سامنے آئی کہ ہر عمر کا بچہ ایک چیز نہیں کر سکتا مختلف عمر کے برائٹ بچے مختلف طرح کی ٹاسک کر سکتے ہیں جس میں دوسری چیز جو کی گئی وہ یہ تھی کہ age wise segregation of task کر لی گئی یعنی ہر عمر کے بچے اگر وہ برائٹ ہیں تو وہ کون کون سی ٹاسک سر انجام دے سکتے ہیں اور یوں پھر انہوں نے ہر ایج گروپ کے لیے سرٹن ٹاسک جو تھیں وہ فائنل کر لی اب اسکیل کی بنیادی یا پہلی فارم تیار تھی اس اسکیل کو لے کے وہ برائٹ اور ڈل بچوں میں تمیز کر سکتے تھے چنانچہ اسکیل کی بنیاد کے اوپر جو کہ شاید پہلا فارمل پراپر سائیکولوجیکل ٹیسٹ تھا انٹیلیجنس کا انہوں نے ڈل اور برائٹ بچوں کو الگ الگ کر لیا مقصد جیسے کہ ہم نے پہلے کہا یہی تھا کہ برائٹ بچوں کو جس طرح کی توجہ کے وہ حقدار ہیں وہ دی جائے اور ڈل بچے اس سے پہلے کہ وہ اپنی ڈلنیس جیسے کہ وہ کہتے ہیں یا اپنی کمزوری کی وجہ سے یا کم صلاحیت کی وجہ سے اسکول سے نکل جائیں یا پیچھے رہ جائیں ان کو شروع میں ہی آئیڈینٹیفائی کر لیا جائے اور ان کو ان کی ضرورت کے مطابق ان کے طریقے کے مطابق تعلیم دی جا سکے بنے اور سائمن کا ٹیسٹ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی اس ٹیسٹ کو بہت سے لوگوں نے استعمال کرنا پسند کیا اور اسی کے فارمیٹ کے اوپر انہوں نے بھی ٹیسٹ بنانے کی کوشش کی لیکن یہ اس کی انیشل فارم تھی جو کہ انیس سو پانچ میں بنائی گئی اس کے اوپر بہت زیادہ کام کرنے کے بعد اس کو دوسرے ممالک میں جب استعمال کیا گیا اس کی ریویژنز بھی کی گئی اور جو سب سے اس کی ایک سگنیفیکینٹ ریویژن تھی وہ انیس سو سولہ میں لوئس ٹرمن نے کی جو کہ اسٹینفرڈ ریویژن کے نام سے جانی جاتی ہے اسٹینفرڈ بنے اسکیل جو ہم آج بھی استعمال کرتے ہیں یہ اسی ریویژن کے نتیجے میں پیدا ہوا یعنی ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہسٹوریکل ڈویلپمنٹ جو تھی بنے اور سائمن کے اسکیل کی اس میں فرانس سے اس کا آغاز ہونا دوسرے ممالک میں اس کو اڈاپٹ اور اڈیپٹ کیا جانا اور پھر اس کی ریویژنس وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو کی گئی اس کے نتیجے میں اس کی ایک فائنل شیپ سامنے آئی آج بھی یہ اسکیل ذہانت کی پیمائش کے لیے استعمال کیے جانے والے اسکیل یا ٹیسٹ میں سب سے زیادہ پاپولر اسکیل میں شامل ہے یہاں ایک اور چیز یا ایک اور ڈیولپمنٹ جو سائیکولوجیکل ٹیسٹ کے ساتھ ہوئی وہ شروع میں تو یہ دیکھا گیا کہ کون سے ٹاسک کون سی عمر کے بچے کر سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ جیسے کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ ٹاسک ایک عمر کے بچے کرتے ہیں لیکن انہیں کی عمر کے دوسرے بچے نہیں کر پاتے ان کے ساتھ کے دوسرے بچے اپنے سے کم عمر کے ٹاسک کر سکتے ہیں لیکن اپنی عمر جیسے بچوں والے ٹاسک نہیں کر سکتے اس طرح کے بچے وہ ہیں جو بلو ایوریج ہے یعنی اگر ان کی عمر کا ایوریج بچہ ایک چیز کر سکتا ہے وہ نہیں کر پا رہے لیکن اپنے سے ایک سال چھوٹی عمر کے بچے والی ٹاسک کر پاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی کرونالوجیکل یا فزیکل ایج تو کچھ اور ہے لیکن مینٹل یا ذہنی عمر کم ہے تو پانچ سال کی عمر کا ایک بچہ اگر پانچ سال کے بچوں والا ٹاسک نہیں کر پاتا لیکن وہ چار سال کی عمر والے بچوں والی ٹاسک کر سکتا ہے تو اس کی مینٹل ایج فور اور اس کی کرونالوجیکل یا جسمانی عمر فائیو ہے اس طرح سے اب یہی تصور جو ہے ماہرین نفسیات نے انڈیویجل ڈفرینس کے یا یوں کہہ لیجیے کہ ذہانت کے جو ٹیسٹ ان میں استعمال کرنا شروع کیا اور یہ دیکھا گیا کہ یہ ضروری نہیں کہ ہر عمر کا بڑا یا بچہ اپنی جیسی عمر والے دوسرے لوگوں جیسی چیزیں کر سکتا ہو کچھ بچے اپنے سے کم ذہنی عمر والی چیزیں کر سکتے ہیں اور کچھ بچے اپنی عمر سے بڑی چیزیں کر سکتے ہیں جس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بچہ پانچ سال کا ہے لیکن وہ چھ سال کے بچوں والی چیزیں بھی کر سکتا ہے تو اس کی مینٹل ایج اس کی کرونالوجیکل ایج سے زیادہ ہے جس کا مطلب ہے کہ ذہانت جو ہے وہ ایک سیدھی اسٹیٹ فارمولے والی چیز نہیں ہے اور یہاں پہ ایک ریشو کا تصور آیا اور ایک کوفیشنٹ کا تصور آیا کہ ذہانہ جو ہے جسمانی عمر اور ذہنی عمر کے ایک آپس کے رشتے سے پیدا ہونے والی ایک ریشو کا نام ہے مختلف ٹیسٹوں کی ڈیولپمنٹ اور مختلف ریویژنس اور دنیا کے مختلف حصوں میں پیدا والے ہونے والے ٹیسٹوں کے نتیجے میں یہ تصور اور زیادہ مضبوط ہو گیا کہ جسمانی عمر اور ذہنی عمر آپس میں ریلیٹڈ ہے ایک بات دوسری بات یہ کہ ہر عمر کے لیے ایک ایوریج انٹیلیجنس کا تصور بھی سامنے آیا کہ سب لوگ ایک ہی عمر کے اگر ہوں گے اور قابل بھی ہوں گے تو ضروری نہیں کہ سب کی سب کی ذہانت ایک ہی سی ہو اور تمام صلاحیتوں کے ایک برابر مالک ہوں اور وہ ہر ٹاسک کو ایک ہی طریقے سے سر انجام دے سکتے ہوں جس کا مطلب ہے کہ مختلف طرح کی ویریشن تو پائی جاتی ہے لیکن ایوریج انٹیلیجنس کو ایک اسٹینڈرڈ کے طور پہ استعمال کیا جانے لگا یہاں پہ ہم نے جیسے کہ پہلے کا انٹیلیجنس کا فارمولا بنایا گیا یعنی مینٹل ایج کو جسمانی جسمانی عمر کے ساتھ تقسیم کیا گیا M A over C A mental age divided by chronological age کافی عرصے تک اس فارمولہ کو استعمال کیا گیا اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والی جو ویلو تھی وہی آئی کیو کی انڈیکیٹر تھی لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ویلو جو ہے کیونکہ فریکشن میں یا ڈیسیملز میں آتی ہے تو اس میں سو سے بھی ضرب دے دی گئی اور ایک نیا فارمولا نکلا ایم اے اور C A multiply one hundred اور آج بھی یہی فارمولا جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے ذہانت کی ٹیسٹ ڈیولپمنٹ میں ایک جو دوسرا بہت میجر مائل سٹون ہے وہ ایک اور ٹیسٹ کی تیاری تھا جس کو ہم ویز کے نام سے جانتے ہیں یعنی Wechsler's adult intelligence scale Wechsler کے بنائے ہوئے دو ٹیسٹ دنیا میں سب سے زیادہ پاپولرلی اور کامنلی استعمال ہونے والے انٹیلیجنس ٹیسٹ ہیں ویز ویز اور وسک جیسے کہ ابھی ہم نے کہا اڈلٹس کے لیے استعمال ہوتا ہے دوسری جانب وسک بچوں کی ذہانت کی پیمائش کے لیے ان دونوں ٹیسٹوں میں آپ دو طرح سے بچوں کو یا بڑوں کو اسیس کرتے ہیں ٹیسٹ کا کچھ حصہ وربل اویلیبلٹی پر مبنی ہے اور کچھ حصہ جو ہے وہ پرفارمنس پر بیسڈ ہے کچھ حصوں میں الفاظ اور میتھمیٹکس ویکیبلری اس طرح کی چیزوں کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ایسی دی جاتی ہیں جس میں سبجیکٹ کو یا پارٹیسپینٹ کو پرفارم کرنا ہوتا ہے مثال کے طور پہ بچوں کے لیے بلاک ڈیزائن بہت سے بلاکس دے دیے جاتے ہیں اور ان کو کسی ایک خاص شکل کے مطابق ترتیب دینا ہوتا ہے یا ایک سرٹن کٹ آؤٹس کے اندر بنی ہوئی شیپس کو فٹ کرنا ہوتا ہے کہ وہ کہاں پر فٹ ہوتے ہیں آج ہمارے پاس بہت سے انٹیلیجنس ٹیسٹ موجود ہیں لیکن ان کی بنیاد اگر ہم دیکھیں تو وہی اینشنٹ زمانے میں ہونے والی انڈیویجول ڈفرینس کی جانچ ہے جہاں سے یہ تصور پیدا ہوا کہ انسان ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں مختلف صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں اور ان کی صلاحیتوں کو اگر ہم میجر کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو اپنی پسند کے لوگوں کو جس بھی مقصد کے لیے چاہے سلیکٹ کر سکتے ہیں یا ریجیکٹ کر سکتے ہیں سائیکولوجیکل میجرمنٹ کی ہسٹری میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر یورپ کے مختلف ممالک میں اور امریکہ میں ذہانت کے ٹیسٹوں پر کام ہو رہا تھا فرانس میں بھی سائیکارٹرسٹ اور سائیکولوجسٹ جو ہیں وہ اسسمنٹ پر اور سائیکولوجیکل میجرمنٹ پہ کام کر رہے تھے لیکن جب ہم ہسٹری آف سائیکولوجی کو بھی دیکھتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ فرانس میں مینٹل النس کے حوالے سے بہت زیادہ کام کیا گیا بہت سی ریفارمس ہوئیں چنانچہ یہاں پہ جن ٹیسٹوں پہ کام کیا گیا ان کا تعلق زیادہ ڈائگنوسس کے ساتھ تھا اور سائیکو پیتھولوجی کی اسسمنٹ کے ساتھ تھا ایک اور شعبہ جس میں سائیکالوجسٹ نے ٹیسٹ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بہت کام کیا وہ تھی ڈیولپمنٹ پرسنالٹی ٹیسٹ کی یہاں پہ جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ پرسنالٹی کی ڈیفینیشن کیا ہے اس زمانے تک ہم اس وقت نائنٹین سینچری اور پھر ارلی ٹوینٹی سینچری کی بات کر رہے ہیں بہت سے ماہرین نفسیات اپنی اپنی تھیری اور اپنی اپنی ڈسکرپشن دے چکے تھے پرسنالٹی کی اپنی تھریٹیکل اور آئیڈیالوجی کے حوالے سے مختلف سائیکالوجسٹ کے خیال میں پرسنالٹی ایک مختلف چیز کا نام تھا ہر کوئی ایک ہی چیز کی بات کر رہا ہے لیکن اہمیت وہ کبھی انوائرمنٹ کو دے رہا ہے کبھی انکانشیس کو کبھی ٹریٹ کو تو ٹریٹ کے لیے یا سائیکو اینالٹک اورینٹیشن والے کے حساب سے یا لرننگ ٹیسٹ کے حساب سے جو پرسنالٹی ٹیسٹ کی اسیسمنٹ کی گئی اس کی بھی اورینٹیشن وہی تھی جو کہ تھیری کی اورینٹیشن تھی یعنی اگر پرسنالٹی کو آپ لرننگ کا نتیجہ سمجھتے ہیں ایک لرن چیز سمجھتے ہیں تو ٹیسٹ میں بھی آپ وہی چیز اسیس کریں گے اور اگر آپ پرسنالٹی میں انکانشیس فورسز کو بہت اہمیت دیتے ہیں تو آپ کا ٹیسٹ بھی انہی چیزوں کو میجر کرے گا جبکہ اگر آپ ٹریٹ تھرسٹ ہیں یا ٹریڈ تھیری سے متاثر ہے تو آپ کے ٹیسٹ بھی ٹریڈس کو ایک مختلف طریقے سے جانچنے کی کوشش کریں گے مثال کے طور پہ یہ وہ زمانہ تھا جبکہ سائیکو ڈائنامک اورینٹیشن بہت زیادہ پاپولر تھی جس کے نتیجے میں جو پرسنالٹی ٹیسٹ ڈیولپ کیے گئے ان کی بیس بھی انکانشیس کو ڈسکور کرنے سے متعلق تھی یعنی ایسے ٹیسٹ بنائے جائیں جس سے انکانشیس فورسز کو آئیڈینٹیفائی کیا جا سکے اور یہ دیکھا جا سکے کہ کسی شخص کی پرسنالٹی میں چھپے ہوئے کون سے عوامل ہیں جن سے وہ خود بھی شاید واقف نہیں ہے اس حوالے سے دو ٹیسٹ بہت اہم ہے دونوں کے دونوں پروجیکٹو ٹیسٹ ہیں ایک تو روشاخ جس کے نام سے آپ واقف ہیں اور دوسرا ٹی اے ٹی جو آپ پہلے اس کے بارے میں بھی پڑھ چکے ہیں روشاخ ان بلاٹس پر مبنی ایک ٹیسٹ ہے کچھ بلاٹس بلیک اینڈ وائٹ ہے اور کچھ کلرڈ بھی بنیادی فارمر ٹیسٹ میں یہی ہے کہ سبجیکٹ کو بلاٹس یا جو بھی دھبے ہیں وہ کارڈس پہ بنے ہوئے ہیں وہ ایک ایک کر کے دکھائے جاتے ہیں اور اس سے کہا جاتا ہے کہ آپ اس پہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ ہمیں اس کو ڈسکرائب کر کے بتائیں ہر شخص اپنی ذہنی کیفیت ذہنی حالت ذہنی سوچ اپنے تجربات اپنی اگر مینٹل پیتھولوجی کسی قسم کی ہے اس کے مطابق اپنی اورینٹیشن کے مطابق بتاتا ہے کہ اس کو اس میں کیا دکھائی دے رہا ہے کسی شخص کو اس میں پھول بھی دکھ سکتے ہیں کسی کو اس میں بھیانک جانور دکھائی دے سکتے ہیں کسی کو اس میں کرالنگ کریچرز دکھائی دے سکتے ہیں چپکلی دکھائی دے سکتی ہے شیر یا بھالو دکھائی دے سکتے ہیں اور یہ ٹیسٹ کیونکہ سائیکو اورینٹیشن اور ساتھ بنایا گیا ہے تو اس کی انٹرپریٹیشن بھی اسی طرح سے کی جاتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں اس میں ایک شیر دیکھ رہی ہوں تو انٹرپریٹیشن کی جائے گی کہ جو شخص شیر دیکھتا ہے دراصل اس کی سائکی یا اس کی مینٹل اسٹیٹ کس طرح کی ہے یا وہ کس طرح کی ایموشنز اور فیلنگ سے گزر رہا ہے اسی طرح سے جس نے پھول دیکھا اس کی انٹرپریٹیشن اسی کے حوالے سے کی جائے گی اور ریسرچ کے بعد یہ بھی دیکھا گیا کہ ان کو ہم واقعی سیریسلی صحیح انٹرپریٹیشن کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں دیکھا گیا کہ جو لوگ مینٹل پیتھولوجی کا شکار ہے وہ ایک مخصوص طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں جو لوگ اگریسو ٹینڈنسیز رکھتے ہیں ان کو کسی اور طرح کی چیزیں اس میں دکھائی دیتی ہیں ان کو خون کے دھبے دکھائی دے سکتے ہیں اس, ان کو اس میں اگریسو ایکٹس دکھائی دے سکتے ہیں لڑتے ہوئے جانور دکھائی دے سکتے ہیں اور جو لوگ سافٹ فیلنگس کے مالک ہیں زیادہ رومانٹک اورینٹیشن رکھتے ہیں زیادہ شاعرانہ طبیعت رکھتے ہیں ان کو اس میں پھول بھی دکھائی دے سکتے ہیں بادل بھی دکھائی دے سکتے ہیں ندیاں اور نالے بھی دکھائی دے سکتے ہیں اسی طرح سے ٹی اے ٹی جو کہ دوسرا ٹیسٹ ہے تھیمیٹک اپسپشن ٹیسٹ اس میں مختلف طرح کی تصویریں یا ڈرائنگز دکھائی جاتی ہیں سبجیکٹس کو اور جن کے اوپر بیس کر کے وہ ایک کہانی بناتا ہے یا بناتی ہے خیال یہ ہے کہ جو بھی کہانی کوئی شخص ان تصویروں کو دیکھ کر بنائے گا دراصل وہ انڈیکیٹ کر رہی ہوں گی اس شخص کی پاس ہسٹری کو یا اس کی پریزنٹ لائف کو یا مستقبل کے بارے میں اس کے عزائم کو اور یہی خیال کیا جاتا ہے کہ جو شخص ڈپریشن سے گزر رہا ہے جس نے ماضی میں بہت دکھ بھری زندگی گزاری ہے وہ شاید جب اپنی کہانی لکھے گا یا بتائے گا تو اس میں دکھ کا اور ڈپریشن کا پہلو ہی نمایاں رہے گا اور جس شخص نے بہت لائٹلی زندگی گزاری ہے اس کو اسی تصویر میں زندگی کے لائٹر پہلو دکھائی دیں گے اس کو اچھی چیزیں دکھائی دیں گی اور مثبت چیزیں دکھائی دیں گی جو شخص ایک پیسمسٹک سوچ رکھتا ہے اس کو اس میں غم دکھائی دے گا اس کو مایوسی دکھائی دے گی ہوپ لیسنیس دکھائی دے گی یعنی ایک ہی اسٹیملس کو مختلف لوگ جب دیکھ رہے ہیں تو اس کو اپنی سوچ کے مطابق کانشیس میں دبی ہوئی خواہشات کے مطابق اپنے مسائل کے مطابق بیان کریں گے جس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک چیز مختلف لوگ مختلف طرح سے بیان کر رہے ہیں یعنی انکانشیس میں جو چیزیں تھیں ہر شخص کے انکانشیس میں مختلف طریقے سے محفوظ ہیں اپنے اپنے ایکسپیرئنس کی بنیاد پر یہاں پہ اس ٹیسٹ کو ڈسکرائب کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح سے آج سے چار ہزار سال پہلے انسانوں کی صلاحیتوں کی پیمائش کسی اور طرح سے کی جاتی تھی ان کو کیوبیکلس میں رکھا جاتا تھا ہر تین سال کے بعد ان کو ٹیسٹ کیا جاتا تھا اور ٹیسٹ کے اندر کسی ایک صلاحیت نہیں بلکہ مختلف طرح کی صلاحیتوں کو امتحان سے گزارا جاتا تھا اور پھر اس کی انٹرپریٹیشن کون کرتا تھا ایویلویشن کون کرتا تھا غالباً وہ لوگ ایویلویٹ کرتے تھے جن کے بارے میں خیال تھا کہ ان چیزوں میں یا ان اسکلز میں بہت زیادہ مہارت رکھتے ہیں اور پھر کئی صدیاں بلکہ ہزاروں سال گزرنے کے بعد آج ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیسٹ کوئی بھی شخص ایڈمنسٹر کر سکتا ہے صرف اس کا ٹرین ہونا ضروری ہے اس کے لیے روایتی طور پہ ماہر ہونا ضروری نہیں لیکن ایک باقاعدہ ایجوکیشن اور ٹریننگ کے مرحلے سے گزرنے کے بعد سائیکولوجسٹ جو ہیں ہیں وہ ٹیسٹ ایڈمنسٹر کرنا سیکھتے آج کے لیکچر میں ہم نے یہ دیکھا کہ ٹیسٹوں کی سائیکولوجیکل ٹیسٹوں کی اور میجرمنٹ کی ہسٹوریکل ایولیوشن کیسے ہوئی کس طرح سے چائنا جیسے ایک ملک سے ٹیسٹنگ کا آغاز ہوا اور ان کے ماڈل کو ویسٹرن دنیا نے اپنایا یورپ میں سب سے پہلے برطانیہ نے اس کو اختیار کیا اس کے بعد یہی چیز امریکہ میں اڈاپٹ کی گئی اور یوں پھر یہ سلسلہ ساری دنیا میں پھیلتا گیا چائنا میں اس کا آغاز چار ہزار سال پہلے ہوا تھا لیکن انیس سو پانچ میں اس سلسلے کو ختم کر دیا گیا آج بھی وہاں پہ ڈیفینیٹلی سائیکولوجسٹ سائیکولوجیکل ٹیسٹ کا استعمال کرتے ہیں لیکن جو سول سروس کی ویلویشن وہاں پہ پہلے صدیوں سے قائم تھی وہ ختم کر دی گئی لیکن اس کی وجہ سے دنیا میں ایک نئی روایت کا آغاز ہوا انڈیویجل ڈفرینس کی میجرمنٹ کا آغاز ہوا اور ہم نے دیکھا کہ کیسے ایک شخص چارلز ڈاون اور اس کے بعد فرانسس گولٹن کی وجہ سے انڈیویجل ڈفرینس کی ٹیسٹنگ میں لوگوں کا انٹرسٹ بہت زیادہ بڑھا اور لوگوں نے طرح طرح کے ٹیسٹ بنائے تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ کون لوگ قابل ہے کون لوگ باصلاحیت ہیں اور کن لوگوں کو کسی طرح کی ریمیڈیل ہیلپ کی ضرورت ہے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سب سے مقبول ٹیسٹ بنے کا اسکیل اور ویکسلس ہے اگلے لیکچر میں بھی ہم اسی سلسلے کو جاری رکھیں گے اور دیکھیں گے کہ دنیا کے دوسرے حصوں میں آنے والے برسوں میں اور پھر اسی زمانے میں جب یہ دوسرے ٹیسٹ بنائے جا رہے تھے باقی لوگ کیا کر رہے تھے دنیا کے دوسرے کانٹیننٹس میں مثال کے طور پہ افریقہ میں اس سلسلے میں کیا کام ہوا روس میں اس سلسلے میں کیا ترقی کی گئی اور ہمارے اپنے سب کانٹیننٹ میں ٹیسٹنگ کے حوالے سے کیا ڈیولپمنٹس ہوئیں یہ سب کچھ ہم آئندہ لیکچر میں ڈسکس کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ